وائشوکے آج ہم بننا ہے فصل نمبر فصل نمبر نو تفصیل تف تفضیل اس میں تفضیل جو لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی کو ظاہر یعنی فضیلت سے نا اس میں تفضیل فضیلت فضل فضیل تفضیل تفضیل فضیلت کرے اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں گردان یہ ہے افلو افلان افلون افائلو افلو افلان افلون افائلو یہ آ جاتا ہے جو لفظ کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں گردان یہ ہے افلو افلان افلون ٹھیک ہو گیا یعنی اس میں بڑائی ظاہر کی جاتی ہے کسی کی تو کسی کام کرنے والے کی بڑائی ظاہر کرے تو اس کو اس میں تفضیل کہتے ہیں زیادہ کرنے والا ایک مار زیادہ کرنے والے دو مال سب کرنے زیادہ سب زیادہ کرنے والے سب مرت جی یہ سارے کے سارے اچھا جی، یہ تھا مذکر اچھا یہ تھا مذکر مونس کیسے آئے گا مونس کیسے مونس آئے گا مونس آئے گا فولا فولا فولا فولا یعنی فولیاتن فعلن فولا فولا یعنی فولیاتن فعلن یہ مونس آئے گا مونس کس طرح ہے فولا فولا یعنی فولیاتن فعلن آپ کہتے ہیں زیادہ کرنے یا اس کا معنی کہ زیادہ کرنے والی ایک اور زیادہ کرنے والی دو عورتیں زیادہ کرنے والی سب عورتیں اور زیادہ کرنے والی سب عورتیں قاعدہ کیا آ جائے کہتے ہیں اس میں اس میں تفضیل واحد مذکر ہمیشہ افعلوں کے وزن پر بنا لو واحد مذکر کس سے بناؤ ہمیشہ افعلوں کے وزن پر بنا لو اور واحد معنس فولا کے وزن پر دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ اکبر کے افعل ہے نا افعلو اکبرو افعلو یہ کہ اس میں تفضیل تو کہتے ہیں مذکر کیسے وزن پہ آئے گا افعلو کے وزن پہ آئے گا اکبر کو یاد رکھیں گے تو اس سے فوراً آپ کو جائے گا افعل اچھا مونس کیسے آئے گی کوبرا کوبرا اس کی مونس اچھا اصغر اصغر اس کی مونس کیسے آئے گی سہرا ٹھیک ہے سہرا کہتے ہیں جب ماضی سے حرفی نہ ہوگی جب ماضی سے حرفی نہ ہوگی اس میں تفضیل نہیں آئے گا اگر ماضی تین حرفوں والا نہیں ہے تو اس میں تفضیل بھی نہیں آئے گا ماضی جب تین حرفی نہ ہو تو اس میں تفضیل نہیں آئے گا یہ ماضی تین حرفی کے لیے ہے سارے سارا نظم دیکھیے وزن ہیں دو افعل التفضیل کے افعل و واحد مذکر کے لیے اور مونس کے لیے فولا ہوا اور مونس کے لیے اور مونس کے لیے فولا ہوا یاد رکھ وہ جو میں نے لکھ دیا افعل التفضیل یہ شرط جان تین حرفی ماضی ہو اے خوش بیان گر سلاسی ہو مجرد کے سوا ایک بھی سیگا نہ اس کا آئے گا ہے اسکائپ والوں کو کسی کو بھی آواز نہیں آ رہی تھی پہلے اسکائپ والوں کو کسی کو بھی آواز نہیں آ رہی تھی پہ جو ہے کسی کو آواز نہیں آ رہی تھی پہلے نہیں میں نے تو کال نہیں کی ہے دیکھیے جی جی، فولا فولا یعنی فولایاتن تو یہ کیسے آئے گا زیادہ کرنے والی ایک عورت زیادہ کرنے والی دو عورتیں زیادہ کرنے والی سب عورتیں اور زیادہ کرنے والی سب عورتیں قاعدہ اس میں تفضیل واحد مذکر ہمیشہ افعلوں کے وزن پر آئے گا اور واحد مصفولہ کے وزن پر جیسے اکبر کبرا اکبر کیا آئے گا اکبر اس کے اوپر آئے گا مذکر کا وزن آئے گا اور کبرا مونس کا اسفر بڑائی کا مطلب جس میں بڑا فن پایا جائے نا اکبر دیکھیں اکبر کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی زیادہ سب سے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ٹھیک ہے یہ لازم نہیں ہے کہ جی ہر جگہ بڑائی کے معنی اس طرح ہوں گے مثلا اصغر اصغر کا مطلب ہے اصغر کا مطلب ہے زیادہ چھوٹا آپ کہیں کہ یہ تو اصغر کا تو معنی چھوٹائی کے معنی پائے جا رہے ہیں بھی جس میں زیادتی کے معنی پائے جائیں بس جس میں زیادتی کے میں نے کہا زیادہ چھوٹا اصغر زیادہ چھوٹا یہ معنی جو ہے وہ آ جائیں گے اکرم زیادہ اکرام والا اکرم زیادہ کرم والا بزرگی والا زیادتی کے معنی اس میں پائے جائیں تو اس میں اصغر جب ماضی سے عرفی نہ ہوگی اس میں تفصیل نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا آپ کہتے ہیں جی وزن ہیں دو افل و تفضیل کے افل و واحد مذکر کے لیے اور معنس کے لیے فولا ہوا یاد رکھ اس کو جو میں نے لکھ دیا افل تفضیل میں یہ شرط جان تین حرفی ماضی ہو اے خوش بیان گر سلط کے سوا ایک بھی نہ سیگا اس کا آئے گا یعنی یہ صرف تین حرفیوں کے لیے آتا ہے اس کے علاوہ نہیں آتا کہتے ہیں اسماؤ ام نو سے اس میں تفضیل کی پوری گردان کرو اسماؤ ام نو عالمس تو کیا آئے گا اسماؤ اسمان اسماؤن اسامیو اسماؤ اسمان اسماؤن اسامیو امنو امنو امنان امناؤنا امانیو امنو امنان امناؤنا امانیو اور عالم عالم و عالمان عالمون عالم عالم و عالمان عالمون عالم یہ تھی مذکر کی گردانیں ان تینوں کی کی ہیں مذکر کی گردانیں اسما و اسمان اسماؤن اسامیو امن و امنان امنون امانؤ عالم و عالمان عالمون عالم اس کی مونس کیسے آئے گی سب کی اسماؤ کی آئے گی سما سما فولا سما تو کیسے آئے گی سما سمایان سمایاتن سما اُن سے کیسے آئے گی منع منع منایان منایاتن عالموں سے کیا آئے گی علما علما علمیان علمیات علامن علما علمیان علمیات علامن ٹھیک ہے نا علما علمیاں علامن ہو جائے گا کہتے ہیں آلامون سمیات میں ضاربوں کے معنی بتاؤ عالامہ زیادہ جاننے والے سب مرد زیادہ جاننے والے سب مرد سمیاتن زیادہ سننے والی سب عورتیں ازاربو زیادہ مارنے والے سب مرد ازاربو زیادہ مارنے والے سب مرد زیل کے اردو جملوں کی عربی بناؤ کہتے ہیں زیادہ سننے والے دو مرد تو اسماؤ سے کیا آئے گا اسماؤ اسمعان زیادہ سننے والے دو مرد ہیں زیادہ مارنے والی دو عورتیں تو یہ کیا آئے گا زربہ زربیاں یعنی ضربیان آئے گا زیادہ مارنے والی دو عورتیں سے ضربہ سے کیا آئے گا زربیاں زیادہ جاننے والی سب عورتیں تو کیا آئے گا علما علمیان علمیاتن یا علامن علمیاتن بھی ہو سکتا ہے اور علامن بھی ہو سکتا ہے زیادہ جاننے والی سب عورتیں زیادہ سننے والے سب مرد زیادہ سننے والے سب مرد تو اسماؤنا یا اسامیو اسما و اسمان اسماؤنا اسامیو زیادہ سننے والے سب مرد اسماؤنا یا اسامیو تو اس طرح آئیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اس کو یاد کرنا ہے آپ نے پھر فصل نمبر دس اس میں ظرف کی ان کل کریں گے پھر بس یہ آج اتنا ہی ٹھیک ہو گئے چلیے پھر السلام علیکم کیا وہ کیا تھا استنسرا سر جو ہے نا کیا اس کا ماننا ہوتا ہے مدد طلب کرنا استنسرا استنسرا مدد طلب کرنا ٹھیک ہے نا مستنصر مدد طلب کرنے والا مستنصر جس سے مدد طلب کی گئی ہو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے جی چلیے اچھا جی، پھر السلام علیکم اللہ مائک فری ہے متقابلون اچھا جی متقبلون متقبلون متقبلون اتقبل متکب تقبلن یہ متقبلون قبول سے ہے نا معلومات معلومات معلومات کیا ہوتی ہیں معلومات میری معلومات کے مطابق یہ معلومات کیوں آ جائیے معلومات یعنی جانی ہوئی چیزیں جانی یعنی ہوئی سب چیزیں میرا اچھا مجھے یہ بتائیے آما میں اسٹوڈینٹس کتنے ہیں ٹوٹل اسٹوڈنٹس کتنے ہیں آپ لوگ جو کلاس سنتے ہیں اسٹوڈنٹس کتنے ہیں حمزہ کو پتا ہے وہ کس پہ مکسل آر پہ ہیں ٹوینٹی فور پارٹیسپینٹس کیسے ہیں ہمارے اس میں جو علم و صرف کے اندر جو اس کا وہ ہے ریگولر نہیں ہے یہ بڑا غلط کام ہوتا ہے نا وہی تو میں دیکھتا ہوں کہ اسٹوڈینٹس تو چار پانچ ہی ہیں بس پھر پڑھتے کیسے ہیں کیا کرتے ہیں وہ پھر بس وہی ہوتا ہے کہ ذرا چل ٹھیک ہے ویسے بھی وہ ہوتا ہے باقی خواتین کے لیے پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے اور خاص طور پہ بچے وغیرہ جب ہوں تو پھر اور ذرا مسائل ہوتے ہیں یہ تو بات صحیح ہے کہ مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا کیونکہ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو کرنا پڑتا ہے ٹائم اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے انسان کی اپنی فیملی لائف ہوتی ہے سب سے پہلے انسان کی اپنی فیملی لائف ہوتی ہے فیملی لائف پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کبھی ٹھیک ہے چلیں صحیح ہے چلیے پھر السلام علیکم